تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار